وقفا وسلام عباده ابادی اصطفى اما بعد سورہ یاسین شریف کے بہت سارے فضائل ہمیں احادیث سے مل گئے تو چند فضائل آپ کے سامنے پھر پیش کرتے ہیں کہ اس صورت کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے اور انجیل میں اس کا نام معمہ ہے معمہ کا معنی وہ صورت جو دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو حل کرنے والی دنیا کی پریشانیوں کو دور کرنے والی اور آخرت کے عذاب کو بندے سے ہٹانے والی ابو ریرلان لانو روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے ہزار سال پہلے سورہ یاسین اور سورہ تاہا کی تلاوت فرمائی فرشتوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر یہ قرآن اتارا جائے گا وہ کتنے خوش نصیب سینے ہوں گے جن کے اندر یہ قرآن محفوظ ہوگا اور وہ کتنی خوش نصیب زبانیں ہوں گی جو اس قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں گی فرشتوں نے بھی تعجب کا اظہار کیا صالحین میں ایک بزرگ گزرے حکیم ترم جی ایک تو ہے نا امام ترم جی جنہوں نے سنن ترم جی کتاب لکھی ایک تھے حکیم ترم جی وہ حکیم بھی تھے اور محدث بھی تھے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو کساوت قلبی محسوس ہو کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے اس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ دل کی کساوت کو دور کر دیتے ہیں اور اگر اس طرح یہ مسئلہ حل نہ ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ زعفران سے ایک برتن کے اوپر یہ صورت لکھ دی جائے پیالے کے اندر اور اس میں پانی ڈال کر اگر اس کو پی لیا جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کساوت قلبی دور کر دیتے ہیں دل نرم ہو جاتا ہے اگر قبرستان میں اس صورت کو پڑھا جائے تو جو قبرستان کے موتا ہوتے ہیں مردے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عذاب قبر میں تخفیف فرما دیتے ہیں تو جب لوگ اپنے والدین یا بڑوں کے قبور پر جاتے ہیں اسال ثواب کے لیے تو سورہ یاسین کی تلاوت کر کے پڑھنا اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے حضرت اکرما رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ ابتدائے اسلام میں جب حرم جاتے تھے تو یہ صورت پڑھ کے گھر سے نکلا کرتے تھے جس کی وجہ سے کفار نبی علیہ السلاط اسلام کو دیکھ ہی نہیں پاتے تھے وہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے تھے اگر ہم اس بندے کو دیکھ لیں گے تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے ہم اس کو ایزا پہنچائیں گے ہم تکلیف پہنچائیں گے اور نبی علیہ السلاط اسلام حرم میں آتے نماز پڑھتے اور چلے جاتے اور وہ لوگ ایسے تھے جیسے وہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے اللہ ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے تھے تو جو ہم نے پہلے بیانات میں بات کی کہ اجالنا اس آیت کے پڑھنے پر واقعی بندے کو موزی کے ایزا سے نجات مل جاتی ہے تو اس صالحین کے عمل کی اس حدیث پاک سے تقویت مل جاتی ہے کہ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس صورت کو پڑھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو کافروں سے محفوظ فرما لیتے تھے حضرت علیہ نے فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین شریف کے دس فائدے ہیں حضرت علی لانا فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین کے دس فائدے ہیں اگر اس کو بھوکا بندہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو سیر فرما دیتے ہیں یعنی بھوک دور ہو جاتی ہے کوئی سخت بھوک کی حالت میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس صورت کے پڑھنے سے بھوک دور کر دیتے ہیں اور کوئی بندہ سخت پیاس کی حالت میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی پیاس کو دور فرما دیتے ہیں اگر کوئی بندہ پھٹا ہوا لباس ہے اور اس کو نیا لباس چاہیے وہ اگر اس صورت کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیا لباس عطا فرما دیتے ہیں اور اگر کوئی کنوارا اس کو پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کے لیے شادی کا انتظام فرما دیتے ہیں بہت سارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں کہ شادی کے انتظامات نہیں ہوتے اور بہت ساری لڑکیاں بھی پریشان ہوتی ہیں کہ اچھے رشتے نہیں آتے تو ان کے لیے کوئی اور عمل کرنے کی بجائے سورہ یاسین شریف کا معمول بنا لینا یہ بہتر ہے چونکہ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے اگر کوئی بندہ خوف زدہ ہو اور سورہ یاسین شریف پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے خوف کو دور فرما دیتے ہیں اگر کوئی بندہ قید ہو جائے اور قید میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے اللہ اس کو قید سے رہائی عطا فرما دیتے ہیں اگر کسی بندے کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ سورہ یاسین شریف پڑھے اللہ گمشدہ چیز کو واپس دے دیتے ہیں یا اس کا کوئی بدل اس کو عطا فرما دیتے ہیں کئی دفعہ بچے گھر سے گم ہو جاتے ہیں یا چیزیں گم ہو جاتی ہیں تو سورہ یاسین شریف کا پڑھنا اس میں فائدہ دیتا ہے اگر کوئی مریض ہو اور اس کے اوپر سورہ یاسین شریف پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس مرض کو شفا عطا فرما دیتے ہیں اور اگر مسافر اس کو سفر میں پڑھے اللہ تعالیٰ سفر کے دوران اس بندے کی مدد فرماتے ہیں اور دسواں فرماتے تھے کہ اگر قریب الموت کوئی بندہ ہے اس کے قریب اس کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس کی روح کے آسانی سے نکلنے کا جو ہے وہ مہربانی فرما دیتے ہیں کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ خواب دیکھے کہ میں سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہوں تو اس کی تعبیر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس کی تین تعبیریں ہیں پہلی تعبیر کہ دنیا میں اس کو ایسی نعمت ملے گی جو عزت والی ہوگی یعنی انسانوں کے درمیان اس کو عزت ملے گی اجرن کریم کا لفظ ہے نا تو کریم والا اجر تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عزتیں عطا فرمائیں گے ایک تعبیر یہ ہے اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو نبی علیہ سات اسلام کا ساتھ نصیب ہوگا ان کے ہاتھوں اس کو عہدے کوثر کا جام نصیب ہوگا اور تیسری تعبیر یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ خواب میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلص بندہ ہے اللہ نے اس کو ریا سے محفوظ فرما لیا ہے یہ وہ فضائل تھے جو ہمیں اور کئی ساری کتابوں میں سرچ کرنے کے بعد ملے تو جی چاہا کہ ان فضائل کو آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے سورہ یاسین شریف کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے یاسین یاسین کا معنی ہے یا انسان انسان کی اس میں تصغیر جو ہے وہ انیسین تو انہیں نکال کے اس کی جگہ الحرف ندا یا لگا دیا گیا تو یا انسان بن گیا اور بعض مفترین نے کہا کہ نہیں یہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے کوئی نام ہے اسماء الہی میں سے اس لیے یاسین اللہ کے نام اللہ نے اپنے نام سے ابتدا فرمائی بعض مفترین نے لکھا ہے کہ یہ نبی علیہ سات اسلام کا اس میں گرامی ہے یاسین بہرحال یہ روف مقطعات نے عرب لوگوں کو چپ کروا دیا جو قرآن مجید کے اترنے پر اعتراض کرتے تھے جو کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر خود بنا لیتے ہیں تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ دیکھو اگر یہ مخلوق کا کلام ہے تو تم بھی اس جیسا کوئی کلام بنا کر دکھا دو اگر ایک صورت بنا کے دکھا دو تو تمہیں جانے ایک جگہ فرمایا اگر دس آیات بنا کے دکھا دو تو بھی کوئی بات ہے اور ایک جگہ فرمایا کہ ایک آیت ہی اس جیسی بنا کے دکھا دو تو پھر بھی بات ہے اب وہ عرب حضرات جو زبان کے ماہر تھے اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور باقی پوری دنیا کو اجمی گنگا کہتے تھے ان کے لیے اس چیلنج کو قبول کرنا تو آسان سی بات تھی دس بندوں کو بٹھا دیتے اور کوئی اس جیسی آیات بنا دیتے مگر ایک دو نہیں آج چودہ سو سال گزر گئے کہ کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا بعض لوگوں نے کوشش بھی کی ایک بندے نے اپنے ایک شاعر کو یہ صورت کوثر جب اتری تو وہ لکھ کر دی کہ انا آ تو رب کا ونہر ان نشان اکا یہ تین مصرے بنتے ہیں آپ اگر چوتھا مشرا بنا دیں گے تو یہ ربائی بن جائے گی اور ہم کلام میں اضافہ کر لیں گے تو کئی دن وہ شاعر سوچتا رہا سوچتا رہا بالآخر اس کو پتا یہ محسوس ہوا کہ یہ آخری فکرہ بنتا ہے ما ہاضا قول البشر کہ یہ کسی بشر کا قول نہیں ہے تو قرآن مجید کا یہ دعویٰ ایسا تھا کہ آج تک اس کو کوئی نہیں قبول کر سکا اور قیامت تک کوئی قبول کر ہی نہیں سکے گا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر انسان اور ساری دنیا کے جن اکٹھے ہو جائیں اور یہ اس جیسی ایک آیت بنانے کی کوشش کریں تو یہ نہیں بنا سکتے ولو کانا باد ہم لبادن ظہیرہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہو جائیں یہ قرآن مجید جیسی کوئی آیت نہیں بنا سکتے عربی کے جو حروف تحجی ہیں وہ انتیس بنتے ہیں لیکن ان میں دو حروف ایسے ہیں جو ایک جیسے ہیں حمزہ اور اگر ان کو ایک سمجھیں تو باقی حروف اٹھائیس بنتے ہیں ان اٹھائیس میں میں سے قرآن مجید چوبیس حروف حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں کیسے استعمال ہوئے ہیں اس کے تین حصے ہیں پہلا حصہ الف سے لے کے زال تک اس میں سے دو حروف کو لیا گیا سات حروف کو چھوڑ دیا گیا نو میں سے پھر اس کے بعد آخری حصہ جو ہے فا سے لے کے یا تک اس میں سے سات حروف کو لے لیا گیا اور دو کو چھوڑ دیا گیا تو سات اور دو نو ہو گئے پھر درمیان کا حصہ بنتا ہے را سے لے کے غین تک اس میں دس حروف ہیں ان میں سے ایک حرف لے لیا ایک چھوڑ دیا را کو لے لیا زا کو چھوڑ دیا سین کو لے لیا شین کو چھوڑ دیا سود کو لے لیا لود کو چھوڑ دیا تو کو لے لیا غا کو چھوڑ دیا عین کو لے لیا اور غین کو چھوڑ دیا اب یہ کچھ حروف کو لے لینا کچھ کو چھوڑ دینا یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی حکمت موجود ہے تو کوئی بندہ اگر اس کا جواب لکھ سکتا ہے یا لکھ سکتا ہوتا تو وہ لکھ دیتا مگر کوئی نہیں لکھ سکا اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید واقعی اللہ کا کلام ہے مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں اس کی ایک جیسی کوئی آیت بنا دینا پھر بعض صورتوں کے شروع میں ایک حرف ہے بعض کے شروع میں دو حرف ہیں بعض کے شروع میں تین بعض کے چار اور بعض کے پانچ ایک سے لے کے پانچ تک فروغ مقطعات صورتوں کے شروع میں آئے ہیں بعض مفسرین نے کہا کہ جیسے الف لام میم تو اس کا معنی یہ ہے کہ الف سے مراد اللہ اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لام سے مراد جبرائیل جو واسطہ ہے اللہ کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لانے کے لیے بعض نے کہا کہ اگر حروف مقطعات کو جوڑا جائے تو اللہ کا نام بنتا ہے ایک جگہ پر ہے الف لام را ایک جگہ پر ہے حامین اور ایک جگہ پر ہے نون اگر تینوں حروف مقطعات کو ملایا جائے تو الرحمن کا لفظ بنتا ہے اب اللہ رب العزت نے اپنے نام کے مختلف حروف کو کیسی صورتوں کے آگے تقسیم کیا اس راز کو کوئی نہیں جانتا اللہ ہی جانتا ہے ہاں اتنا ضرور ہے مسترین نے لکھا کہ جن صورتوں کے شروع میں الف کا حرف آیا ہے ان صورتوں میں قرآن مجید کا تذکرہ ضرور ہے علی فلام میم ذالک الکتاب لا ریب بفی علی فلام را تلک آیات الکتاب المبین اور جن کے آگے تو کا حرف ہے اس صورت میں حضرت علیہ اسلام کا تذکرہ بھی ہے یا پھر علیہ السلام کا جو واقعہ تھا ازدہا بننے والا اسا کا ازدہا بن جانا اس کا تذکرہ ضرور آتا ہے اگر تا کے حرف کو دیکھیں تو جیسے بیٹھا ہوتا ہے اس کی شکل بالکل اسی طرح بنتی ہے اور جن صورتوں کے شروع میں نون کا حرف ہے ان میں قلم کا تذکرہ ضرور آیا ہے نون والقلم وما یسترون اگر نون کو دیکھیں تو وہ دوات کے معنی لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف حروف مقطعات کے مختلف جو ہے وہ آثار دکھائے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یاسین نام رکھنا کیسا ہے امام مالک رحمتہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو حروف مقطعات میں یاسین کا لفظ لکھا ہوا ہے اس طرح سے نام کا لکھنا یہ جائز نہیں کیونکہ اس میں امکان یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہو تو اللہ تعالیٰ کے نام پہ بندے کا نام رکھنا یہ جائز نہیں ہے ہاں اگر اس میں تھوڑی تبدیلی کر لی جائے کہ اس طرح یاسین لکھنے کی بجائے یا کے آگے الف الگ کر لکھ دی جائے تو ال یاسین کے لفظ سے ملنے کی وجہ سے پھر یاسین کا لفظ رکھنا نام رکھنا جائز ہو جاتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن وید میں مختلف انبیاء کو خطاب فرمایا تو ان کے ذاتی نام لے کر یا آدم یا نوح یا زکریہ یا ابراہیم یا موسا یا عیسیٰ یا یحییٰ تو نام لے کر خطاب فرمایا لیکن اللہ رب العزت نے جب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمانا تھا تو ان کے صفاتی نام لے کر ان کو اکرام عطا فرمایا فرمایا یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول اور ایک جگہ فرمایا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر اور ایک جگہ فرمایا یاسین تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پیارے ناموں سے پکارا اب یاسین فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر تصدیق فرمائی ان لمن المرسلین بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں تو سوچئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کتنی تسلی ہوئی ہوگی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے انبیاء کی گواہی بھی دی ہے مگر قسم اٹھا کر گواہی دینا یہ صرف نبی علیہ سلاۃ اسلام کی شان ہے اللہ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا ان نقل المرسلین آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں اور اللہ سروات مستقیم آپ بالکل سیدھے راستے کے اوپر ہیں ہم سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں اے دن المستقیم وہاں بتا بھی دیا گیا کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے مگر یہاں پر اس کو اور کھول دیا گیا کہ جو بندہ نبی اسلام کی شریعت کے اوپر چلتا ہے ان کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے ان کی سنت کی تباہ کرتا ہے وہ بندہ بالکل سیدھے راستے پر زندگی گزارنے والا ہوتا ہے تنزیل العزیز الرحیم اتارا زبردست رحم والے نے لتن ذرا قوم ما ان ذرا آبا فوم غافلون تاکہ تو ڈرائے ایسی قوم کو جن کے باپ دادوں نے ڈر نہیں سنا سو وہ غافل ہیں یعنی مکہ کے جو قریش تھے ان کے باپ دادا نے بھی کسی نبی کو نہیں دیکھا تھا ان کی دعوت کو نہیں سنا تھا تو اللہ تعالیٰ محبوب ہم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ آپ کی بات کو اگر نہیں مانتے غافل ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں ان کے باپ دادا بھی ایسے تھے اور یہ بھی ایسے ہی ہیں یہ اپنے رسم و رواج پہ لگے ہوئے ہیں جو کچھ باپ دادا سے پایا اس بت پرستی کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں آپ ان کی اس غفلت کے اوپر پریشان نہ ہوں لقد حق القول والا اکثر ثابت ہو چکی ہے یہ بات ان میں سے اکثر پر کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ کون ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا تو ان قریش مکہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات لکھی جا چکی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کیوں نہیں لائیں گے انا جالنا فی الازقان فہم مکم ہم نے ڈالے ہیں ان کی گردنوں میں توک سو وہ اپنی ٹھوڑیوں تک اور ان کے سر اونچے ہو گئے ہیں پہلے زمانوں میں لوہے کا بنا ہوا جیسے لوگ اپنے یہ گردن کا مورا ہل جائے یا تکلیف ہو تو لوگ ایک پیڈ سا لگا لیتے ہیں اپنے گلے کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پھر نیچے نہیں دیکھ سکتے اسی طرح لوہے کے بنے ہوئے توک کئی دفعہ گردن میں لگا دیے جاتے تھے جس کی وجہ سے سر اوپر ہو جاتا تھا اور وہ بندہ نیچے دیکھنے سے محروم ہوتا تھا راستے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس سے اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے گلے میں بھی توک پڑے ہوئے ہیں وہ توک لوہے کے نہیں وہ توک ہیں باپ دادا کی رسومات کے توک حب مال کے توک حب جاہ کے توک اور اس توک کی وجہ سے ان کو سیدھا راستہ نظر ہی نہیں آتا لہذا یہ غلط راستے پر زندگی گزارتے پھر رہے ہیں پھر آگے وہی آیت ہے وجالہ ممبئی نے اور ہم نے بنائی ان کے آگے دیوار اور پیچھے دیوار اور اوپر سے ڈھانک دیا سو ان کو کچھ نہیں سوجتا اس آیت کو پڑھ کے اگر پھونک دیا جائے تو اللہ تعالیٰ موزی کے ایزا سے بندے کو محفوظ فرما لیتے ہیں وہ سوا ان تن لرحم لا منون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برابر ہے ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ڈرانے کا فائدہ کیا ہوا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ کافروں کے لیے برابر ہے ان کو فائدہ نہیں ہوگا لیکن جو دعوت دینے والے ہیں ان کو تو دعوت دینے کا اللہ تعالیٰ اجرتا فرمائیں گے ان کو دعوت دینے کا ثواب ہوگا ان کے لیے برابر نہیں ہے ان کے لیے اجر کا باعث ہے کافروں کے لیے برابر ہے کہ وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے ان نمات منتبا ذکر و خشیر رحمان بالغیب فبشر و برتم و اجر کریم سو تو ڈر سنائے اس کو جو چلے سمجھائے پر یعنی آپ کی باتوں سے نصیحت کون بندہ حاصل کر سکتا ہے کہ جو چاہے کہ مجھے نصیحت سے فائدہ ہو اور دوسرا جو اللہ سے تنہائی میں گناہ کرنے سے ڈرنے والا ہو جس کے اندر خشیت ہو اللہ کا ڈر ہو خشیت کہتے ہیں کسی بندے کے دل میں اللہ کے ناراض ہونے کا ڈر ہونا اس کو خوشیت کہتے ہیں جس کے دل میں یہ ہوگی وہ آپ کی دعوت سے فائدہ اٹھائے گا اور وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لے گا جو بندہ قبول کر لے اس کو آپ بشارت دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں گے اور ان کو بڑا عزت والا عطا فرمائیں گے آجرین کریم کا مطلب آجرین زا کریم ہے کہ کئی دفعہ انعام بندے کو دیا جاتا ہے تو بڑے اکرام کے ساتھ دیا جاتا ہے ایک طالب علم کو کمرے میں استاد بلائے اور انعام اس کے ہاتھ میں پکڑا دے تو انعام تو اس کو مل گیا مگر کئی مرتبہ باقاعدہ اجلاس بلایا جاتا ہے لوگوں کو بلایا جاتا ہے طلباء کے والدین کو بلایا جاتا ہے اور تقاریر کی جاتی ہے اور پھر بڑے احترام کے ساتھ اس بچے کو بلا کر اس کو انعام دیا جاتا ہے یہ ہے اجر ذا کریم تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو قیامت کے دن جو اجر عطا فرمائیں گے تو ان کا اکرام بھی فرمائیں گے اور ان کو اجر بھی عطا فرمائیں گے انہوتا وہ نقط و مقدم و آسارہ ہوں و کل شعین احسین امام مبین اللہ فرماتے ہیں کہ ان مرنے والوں کو ہم قیامت کے دن زندہ فرمائیں گے اور ہم ان کے اعمال کو لکھتے ہیں اور جو اعمال کے اثرات باقی رہتے ہیں ان آثار کو بھی لکھتے ہیں یعنی یہ کوئی ایسا کچا نظام نہیں ہے کہ کوئی عمل لکھا اور کوئی رہ گیا اللہ فرماتے ہیں اعمال بھی لکھتے ہیں اور اعمال کے جو آگے آثار ہوتے ہیں ہم ان آثار کو بھی لکھتے ہیں آپ دیکھیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف آج سے ہزار سال شاید پہلے لکھی وہ تو فوت ہو گئے مگر کتاب ابھی بھی موجود ہے لوگ اس کو پڑھتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کا ثواب امام بخاری کو ملتا ہے تو یہ جو فیض بعد میں بھی رہا اس کو آثار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل بھی لکھواتے ہیں آثار بھی لکھواتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہر چیز ہم نے لوہ محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کی مثال دی قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ بیان کرنا ہو تو اس میں بندوں کا نام یا کب ہوا کہاں ہوا ایسی غیر ضروری تفصیلات کو حذف کر دیا جاتا ہے کام سے کام جو کام کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں تاکہ اس سے انسان سبق اخذ کر لے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بستی والوں کی مثال بیان کرو وہ بستی والے کون تھے مفسرین نے لکھا کہ انتاکیہ بستی تھی یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے الجا اہل مرسلون ان کے پاس دو رسول اللہ تعالی نے بھیجے جب انہوں نے دو رسولوں کی تقزیب کی کہ جیسے ہم بشر ہیں تم بھی ایسے ہی بشر ہو تم نے باتیں گھڑ لی ہیں اور کہتے ہو کہ اللہ کا پیغام آیا ہے کوئی پیغام نہیں آیا کچھ نازل نہیں ہوا نا اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ایک تیسرے رسول کو بھی بھیجا انا مرسلون تینوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں قوم نے آگے سے جواب دیا ما انتم اللہ بشر مسلنا کہ تم تو یہی ہم جیسے انسان ہو وما انزل الرحمن من شعی اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا ان انتم اللہ تک تم سب جھوٹ بول رہے ہو قالو ربنا یعلم یا لمو ان انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے ہم بے شک تمہاری طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں وما علینا البلاغ المبین ہمارا کام تو آپ تک بات کو پہنچانا ہے جو دائی ہوتا ہے وہ کوئی تھانے دار نہیں ہوتا زبردستی کسی کو ہدایت کے اوپر نہیں لا سکتا بات کو پہنچانا اس کا کام ہوتا ہے ماننا نہ ماننا یہ آگے سننے والے کی اپنے نصیب ہوتے ہیں اب جب قوم نے ان کی بات کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط کا عذاب بھیج دیا جب قحط آیا تو قوم کہنے لگی کہ تم منحوس لوگ ہو تم آئے ہو اور ہمارے اوپر قحط آ گیا ہے کالو انا تو بکم قوم نے کہا کہ یہ جو نام مبارکی ہے یہ تمہاری وجہ سے ہے لم تنتا ہوں اگر تم باز نہیں آؤ گے اس دعوت کو دینے سے تو ہم تم کو سنسار کریں گے یا کم منا عذاب علیم ہاں، تم سے پہنچے گا بڑا عذاب ہمارے ہاتھوں سے یعنی ہم مار پٹائی کریں گے یا پھر تمہیں پتھر مار مار کے جان سے ہی مار دیں گے کالو ان انبیاء نے جواب دیا تا ارکم یہ جو نحوست ہے یہ تمہاری تمہارے پاس ہی ہے تم نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اس اس لیے کی وجہ سے تم پر عذاب آیا ہے تو ہماری وجہ سے نہیں یہ تمہاری نحوست ہے جو تمہارے پاس ہے اگر تم تم تم اتنی اتنی بات بات پر پر کیا کہ کو سمجھایا بل ان تم قوم مصرفون کوئی نہیں تم لوگ تو حد سے گزرنے والے لوگ ہو جب انبیاء نے دعوت دی اور قوم نے قبول نہ کی تو ایک بندہ تھا جو شہر کے دوسرے کنارے پر کنارے پر رہتا تھا وجا امن اکسل مدینت رجل یسا اور آیا شہر کے پرلے سرے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا یعنی دین کی دعوت کے راستے میں انسان صرف چلے نہیں بلکہ اس طرح تیز چلے کہ جیسے کوئی بندہ دوڑ رہا ہوتا ہے اللہ کے راستے پہ بندے نے چلنا ہو تو ایسے چلے جیسے دوڑتے ہیں اس لیے اللہ فرماتے ہیں ففر رو اللہ اللہ کی طرف فرار اختیار کرو فرار کا لفظ کیوں استعمال کیا کہ جیسا بندھا ہوا جانور چھوٹتا ہے نا تو وہ بھاگ پڑتا ہے جہاں چارہ ہوتا ہے اس طرف تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم بھی دنیا کے ان جھمیلوں میں جکڑے ہوئے ہو جب تم یہاں سے چھوٹو گے تو اپنے رب کی منزل کی طرف بھاگ پڑو ففیر اللہ تو دائی کو اور اللہ کی طرف جانے والوں کو تیزی سے کام کرنا چاہیے ہمت سے کام کرنا چاہیے سست روی سے قدم اٹھانا اس راستے پر جائز نہیں ہے پھر یہاں سے یہ مسئلہ بھی سامنے آیا کہ کئی مرتبہ قریب کے لوگ فائدہ نہیں اٹھا پاتے اور دور کے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں دیکھیں جن کو انبیاء نے دعوت دی وہ انکار کر رہے ہیں اور جو شہر کے دوسرے کنارے پہ بندہ ہے وہ بات کو مانتا ہے اور وہ دوڑ کے آ رہا ہے حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ نے حبشہ سے آئے ایمان پا لیا سہیب اللہ نے روم سے آئے ایمان حاصل کر لیا اور ابو جہل کا حال دیکھو کہ وہ مکہ میں رہتا تھا اور ایمان سے محروم رہ گیا قال یا قوم تبیع المرسلین اس بندے کا نام تھا حبیب اور یہ لکڑی کا کام کرتا تھا حبیب نجار اس کا نام تھا اس نے آ کے انبیاء کی تائید کی کہنے لگا اے قوم ان رسولوں کی بات کی اتباع کر لو اتب یس الکم اجرا تم ایسے بندے کے راستے پر چلو جو تم سے بدلہ نہیں مانگتے وہ ہم محتدون اور وہ ہدایت کے اوپر ہیں پھر حبیب نے بڑے پیارے انداز سے ان کو اللہ کی طرف بلایا وہ مالی آبد وہی فتح اور مجھ کو کیا ہوا کہ میں بندگی نہ کروں اس اللہ کی جس نے مجھ کو بنایا اور اسی کی طرف ہم نے پھر کر واپس لوٹنا ہے یعنی یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ تم کیوں نہیں بندگی کرتے مگر بہتر انداز بات کا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت دائی اپنے آپ کو آج سمجھ کر چھوٹا سمجھ کر اپنے اوپر بات کرے مجھے کیا ہو گیا کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں اصل میں تو وہ ان کو کہنا چاہتے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے مگر پیارا انداز اپنایا کہ مجھے کیا ہو گیا میں اس اللہ کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا پتہ چلا کہ جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے عبادت اسی کا حق ہوتا ہے تو بندے کے اوپر حق ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت کرے پھر انہوں نے فرمایا میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکڑوں عبادت کے لیے اندنی رحمان و بدرن اگر رحمان مجھے تکلیف دینا چاہے لا تغنی انی شفا کچھ کام نہ آئے مجھ کو ان کی سفارش ان بتوں کی سفارش ولا یون اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں یعنی جب مجھے تکلیف اللہ نے دینی ہے تکلیف ہٹانی اللہ نے ہے اللہ میرا مشکل کشا ہے تو میں ان بتوں کی پوجا کیا کروں جو میرے کسی کام کے نہیں ہیں انی فی ضلال مبین پھر تو میں بھٹکتا گمراہ رہوں سری یعنی پھر تو میں بھٹکنے والا بندہ بن جاؤں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اور میں ان بتوں کی پوجا کرنے والا بن جاؤں انی آمن تو بے رب میں یقین لایا تمہارے رب پر ذرا میری بات سن لو تو حبیب نجار نے امبیا کو بھی یہ بات سنائی کہ وہ گواہی دے سکیں اس کے ایمان کی اور قوم کو بھی بات سنائی کہ قوم اس کی بات کو سن کے وہ بھی ایمان کو قبول کر لے فس معاون کا ماتا ہے فس معاونی میری بات کو اچھی طرح سن لو اور واقعی کئی مرتبہ انسان دوسرے کو اپنے بات پر گواہ بناتا ہے اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے بلند آواز سے تو پتھر درخت اور یہ چیزیں بھی قیامت کے دن اس بندے کے ذکر کرنے کی گواہی دیں گی اور جو بندہ انگلیوں کے اوپر گن کے ذکر کرتا ہے تو یہ انگلیاں اور جسم کے اعضاء قیامت کے دن اس بندے کے ذکر کے اوپر گواہ بن جائیں گے جیسے گناہوں پہ گواہ بنتے ہیں ایسے نیکی کے گواہ بھی بن جائیں گے اسی لیے جب عمرے اور حج پہ جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے روز انور پہ حاضری کے وقت سلام پڑھتی ہیں اور سلام پڑھ کے پھر کلمہ شہادت پڑھ کے اللہ کے محبوب وسلم کو اپنے ایمان پر گواہ بناتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے دن ہمارے ایمان کی گواہی دے دیجیے گا اگر اللہ کے محبوب نے قیامت کے دن ایمان کی گواہی دے دی تو ہماری کشتی کنارے لگ جائے گی کرام کو ایک غزوہ پیش آیا غزوۃ الرجی اس میں ستر کرا یعنی حفاظ شہید ہو گئے اب ستر حفاظ کا شہید ہو جانا بہت بڑا نقصان ہے وہ جو کافر تھے وہ ان کو لے گئے تھے کہ جی ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں مگر بد عہدی کر کے انہوں نے جب دیکھا ویرانہ ہے تو ان حفاظ کو شہید کر دیا تو جب وہ حفاظ شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں پہنچا دیا تو انہوں نے اس وقت یہ دعا مانگی بلے کو انا قومنا ہماری طرف سے ہماری قوم کو یہ بات پہنچا دیجیے ان قد لکینا ربنا کہ ہماری اللہ رب العزت سے ملاقات ہو گئی ہے فرضیہ انا اللہ ہم سے راضی ہے وہ اردانہ اور ہم اللہ سے راضی ہو گئے اب ان کی یہ جو دعا تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے بتا دی تو نبی علیہ السلام نے فتمایا کہ ستر حفاظ کو شہید کیا گیا اور وہ حفاظ یہ دعا کرتے تھے کہ ہماری یہ بات نبی علیہ السلام تک پہنچا دی جائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کی ملاقات نصیب ہو گئی اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہم اللہ سے راضی ہو گئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے ان کو مکہ والوں نے شہید کیا تھا پھانسی پہ لٹکایا تھا تو انہوں نے آخری وقت میں دعا مانگی تھی اے اللہ میں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت بہت دور ہوں وہ مدینہ میں اور میں میں مکہ ہوں اگر ممکن ہو سکتا ہے تو میرے آقا کو میرا یہ جو ہے حال دکھا دیجئے چنانچہ نبی اسلام مسجد نبی میں تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے درمیان کے پردے ہٹا دیے اور میں خباب کو خبیب کو پھانسی کے اوپر لٹکتا ہوا آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو جو شہید ہوتے ہیں وہ اپنی شہادت کے وقت تمنا کرتے ہیں کہ کاش قوم کو پتہ چل جائے اللہ نے ہمارے ساتھ کیا مہربانی فرمائی کیا احسان کا معاملہ فرمایا اسی لیے جب نیک بندہ قبر میں جاتا ہے اور اس کا وہاں اکرام کیا جاتا ہے تو وہ کہتے اہلی مجھے چھوڑ دو میں جاؤں اپنے گھر والوں کے پاس اور میں ان کو بتاؤں کہ میرے مجھے قبر کے اندر کیا کیا نعمتیں ملی ہیں مگر فرشتے کہتے ہیں فیو لہو نم کا نومت لوروس تم دلہن کی جیسی نیند سو جاؤ اب قیامت کی تم جاگو گے اور اپنے پروردگار اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات کرو گے اب قوم نے جب حبیب نجار کی یہ بات سنی تو انہوں نے حبیب نجار کو قتل کر دیا ظالم تھے دین کے مخالف تھے جب ابھی نجار کو قتل کر دیا تو فرشتے نے اس کو یہ کہا کیلت خل الجنہ کہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ یعنی اللہ نے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ان کی قبر کو میں ریاض الجنہ بنا دیا وہ قبر میں داخل نہیں ہوئے وہ سیدھا جنت میں ہی داخل ہو گئے پھر حبیب نجار نے یہ کہا قال یا لیت قومی یعلمون کاش کہ میری قوم اس بات کو جان لیتی بیوا غفر علی ربی کہ میرے رب نے میری مغفرت کر لی وجعلنی من المکرمین اور اس نے مجھے عزت والوں میں شامل فرما لیا یہ ابیب نجار کی تمنا تھی جو اس وقت اس نے کہی اب یہاں سے مفسرین نے کچھ نکتے نکالے کہ جو دائی ہوتا ہے نا اس کے اندر کچھ تو ہونی چاہیے پہلی صفت یہ کہ دائی نے مرنے کے بعد بھی قوم کی فکر نہیں چھوڑی حبیب نجار کو موت آ گئی اور مرنے کے بعد بھی وہ چاہ رہا ہے کہ جو مجھے ملا کاش میری قوم دیکھ لیتی اور ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آتی یعنی دائی دعوت ایسا دے کہ اس کو مرنے کے بعد بھی اس کی فکر رہے پھر ایک نقطہ یہاں سے یہ بھی نکلتا ہے کہ دائی عام لوگوں کی بے وقوفی اور صفحات کی وجہ سے دین کا کام نہ چھوڑے اگر لوگ بات نہیں مان رہے تو بندہ پریشان ہو کے ایک طرف نہ ہو جائے جی ان کو میں نے کیا دین کی طرف بلانا وہ دین کی طرف بلاتا رہے اس کو دعوت دینے کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے پھر دائی اپنی وجہ سے کسی سے انتقام نہیں لیتا اگر کوئی برا بھی کرتا ہے تو وہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے اس سے انتقام لینے کے بارے میں نہیں سوچتا امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا ایک مخالف تھا ایک مرتبہ راستے پہ مل گیا اور اس نے امام صاحب کو بڑی جلی کٹی سنانی شروع کر دی امام صاحب سنتے رہے چلتے رہے سنتے رہے چلتے رہے حتیٰ کہ بستی کے کنارے پر پہنچ گئے تو امام صاحب کھڑے ہو گئے وہ بھی کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر اپنی باتیں کرتا رہا پھر اس نے کہا کہ آپ آگے کیوں نہیں چلتے تو امام صاحب نے کہا کہ دیکھو اس بستی میں میرے بہت سارے شاگرد ہیں وہ اگر تمہیں اس طرح بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ تمہیں پکڑیں گے اور تمہیں ایزا پہنچائیں گے تمہیں ماریں گے اور میں چاہتا ہوں کہ تم نے جو کہنا ہے تم اپنے دل کی بات کہہ لو میں ادھر ہی تم سے سن لوں تمہیں تکلیف نہ پہنچے دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے وہ تکلیف پہنچا رہا ہے ظاہر تو یہ بنتا تھا کہ امام صاحب کہتے کوئی میرا شاگرد آئے اور اس کے ذرا دو چار جوتے لگائے اس کو سمجھ آ جائے اس کو سبق سکھا دے مگر دائی ایسا نہیں ہوتا وہ انتقام نہیں لیتا وہ تو خیر خواہ ہوتا ہے وہ تو الٹا بھلائی سوچتا ہے خیر وہ بندہ ان کو جلی کٹی سنا سنا کے تھک گیا حتیٰ کہ چپ ہو گیا تو امام صاحب نے کہا کہ اب اور کیوں نہیں بات کرے کہنے لگا بس میں نے جو کہنا تھا کہہ لیا اب میں تھک گیا ہوں امام صاحب نے کہا اچھا اب تک تم نے سنائی ہے اب تم ذرا میری بات سن لو کہنے لگا جی آپ سنائے امام صاحب نے کہا دیکھو تم نے مجھے اتنے برے برے الفاظ کہے ہیں اگر میں تم سے بدل لینا چاہوں تو میں لے سکتا ہوں میرے اتنے شاگرد ہیں اتنا ساتھ دینے والے ہیں میں ان لوگوں کے ذریعے سے تمہاری اچھی طرح ٹھکائی کروا سکتا ہوں مرمت کروا سکتا ہوں مگر میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا اور پھر فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ بادشاہ وقت میرا بڑا احترام کرتا ہے اگر میں تمہاری شکایت بادشاہ کو لگا دوں وہ تمہیں قید میں بھی ڈالے گا اور تمہیں وہ جو ہے وہ درے بھی لگوائے گا مگر میں بادشاہ کو تمہاری شکایت نہیں لگاؤں گا اور اگر قیامت کے دن میں چاہوں کہ تم سے اس ایزا کا بدلہ لوں تو میرا حق ہے میں قیامت کے دن تمہارا گربان پکڑ سکتا ہوں لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں ابھی کہ میں قیامت کے دن اس وجہ سے تمہارا گربان نہیں پکڑوں گا اور پھر آخری بات کہی کہ اچھا میری آخری بات بھی سن لو اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت نے مجھے معاف فرما دیا اور میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا تو میں تمہیں اپنے ساتھ لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب امام صاحب نے یہ بات فرمائی تو اس بندے نے پاؤں پکڑ لیے حضرت مجھے معاف کر دیں مجھے مس انڈرسٹینڈنگ تھی میں آپ کے دشمنوں میں نہیں میں آپ کے غلاموں میں شامل ہوں تو یہ دائی کی صفات ہوتی ہیں کہ وہ خیر خواہی کرتا ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے وہ بدخواہ نہیں ہوتا اپنے قاتل کے ساتھ بھی خیر خواہی کر لیتا ہے دائی کے اندر معاف کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کا دل بڑا ہوتا ہے وہ لوگوں کی زیادتی کو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے برداشت کر لیتا ہے مگر اتنا بڑا دل ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ فوراً لڑائی جھگڑا نہیں شروع کر دیتا بلکہ وہ بڑے دل ہونے کی وجہ سے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے پھر دائی کو دعوت کے دوران جو تکلیف پہنچتی ہے نا لوگوں سے تو وہ لوگوں سے شکوا نہیں کرتا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اس دین کے کام میں مجھے جو پریشانیاں آ رہی ہیں یہ میرے درجات کے بڑھنے کا سبب ہے یہ میری اصلاح کا سبب ہے یہ میری غلطیوں کے دور ہونے کا سبب ہے تم دیے باد مخالف نہ گھبرا اے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے تو کئی مرتبہ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جو انسان کے لیے تطہیر کا عمل کر دیتے ہیں اللہ اس بندے کو اور پاک کر دیتے ہیں اور متقی بنا دیتے ہیں اسی لیے ایک ہوتا ہے عذاب عذاب یہ ہوتا ہے کہ جس بندے پہ آئے وہ بندہ بکھر جایا کرتا ہے ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ابتلا جو دائی کے اوپر آتی ہیں ابتلا کی یہ پہچان ہے کہ جب کسی بندے پر آتی ہے یہ بندہ نکھر جایا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں اور برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کو اور تقوی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں جیسے حاملہ عورت کہہ کر دیتی ہے نا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کہہ اس بات کی علامت ہے کہ میرے پیٹ کے اندر بچہ نشو نما پا رہا ہے اسی طرح دائی کو جب دعوت کے دوران تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت کے کام کو قبول فرما لیا اب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دیں گے ان کانت اللہ واحد اللہ فرماتے ہیں وما اللہ قوم ہی من جن من سما وما کنہ منزلین اور اتاری نہیں ہم نے اس کی قوم پر اس کے پیچھے کوئی فوج آسمان سے اور ہم فوج نہیں اتارا کرتے بس یہی تھی عام طور پر عذاب دینے کے لیے ایک فرشتہ کافی ہوتا ہے چنانچہ لوت علیہ السلام کی قوم کی طرف حضرت جبر اسلام آئے اور انہوں نے زمین کے اس ٹکڑے کو زمین سے اکھاڑا پر کے ساتھ اور آسمان کی بلندیوں پر لے گئے اور زمین کے پورے ٹکڑے کو انہوں نے نیچے ڈال دیا نیچے پھینک دیا تو ایک فرشتہ عذاب دینے کے لیے کافی ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم جماعت نہیں اتارا کرتے ہاں نبی علیہ سات اسلام کے اکرام کے لیے عزت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بدر میں فرشتوں کی جماعت اتاری اللہ تعالیٰ نے خندق میں فرشتوں کی جماعت اتاری ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے تین ہزار فرشتے بھیجے ایک جگہ فرمایا ہم نے پانچ ہزار فرشتے بھیجے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلاط اسلام کی تائید کے لیے اور مدد کے لیے اللہ نے پانچ ہزار فرشتے بھیجے جبکہ ایک فرشتہ مکے والوں کے لیے کافی تھا مگر عزت افزائی تھی اللہ نے اپنے محبوب ظلم کی اتنی عزت افزائی فرمائی اب یہ قوم جس نے رسولوں کی بات نہیں مانی اللہ فرماتے ہیں انکانت اللہ واحد بس ایک چنگار تھی پیزا خامدون اور ایسی فرشتے نے آواز نکالی کہ اس چنگاڑ کو سن کے سب کے سب مر گئے سب ٹھنڈے ہو گئے یا حسرت افسوس ہے بندوں پر ماں یا رسول ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا اللہ کانو بے مگر یہ اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں دائی کی دعوت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں نیکی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین تھوڑی دیر کے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 ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہمارے عائبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہم تو ایسا نہ بن سکے کہ تجھے پسند آ جائیں اللہ تو اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے کریم اللہ اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں ہمارے بارے میں تیرے فیصلے چلتے ہیں اے کریم پروردگار ہمیں نیک بنا دیجئے میرے اللہ ہم صبح توبہ کرتے ہیں شام کو توڑ بیٹھتے ہیں شام کو توبہ کرتے ہیں صبح کو توڑ بیٹھتے ہیں یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما اے کریم پروردگار دنیا میں ہم نے دیکھا ہے بھیک مانگنے والا جو بڑا دروازہ دیکھتا ہے تو اونچی صدا لگاتا ہے اس کو امید ہوتی ہے بڑا دروازہ ہے ایک مرتبہ کھل گیا تو کام بن جائے گا اللہ تیرا دروازہ تمام دروازوں سے بڑا ہے گداگر جمع ہو چکے ہیں بیکاری جمع ہو چکے ہیں تیری رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں رحمتوں کے صدقے عطا فرما دیجئے میرے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں اللہ معاف کر دیجئے اے کریم اللہ معاف کر دیجئے کریم پروردگار ہمارے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں زمین کے ریت کے ذرات سے زیادہ ہیں سمندر کے پانی کے قطرات سے زیادہ ہیں اللہ تیرے رحم کرم کی سمندروں سے زیادہ نہیں ہے کریم پروردگار اپنی رحمتوں کو دیکھ لیجئے ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے کریم اللہ بنی اسرائیل میں سو بندوں کا قاتل جب نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا ابھی پہنچا بھی نہیں تھا تو نے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا اللہ ہم تو نیکوں کے قدموں میں پہنچ چکے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دیجئے کریم اللہ معاف کر دیجئے میرے اللہ گناہ کر کر کے ہم نے تجھے ناراض کر دیا ہے میرے اللہ اب ناراضگی ختم فرما دیجئے ناراضگی ختم فرما دیجئے اللہ مان جائیے اے اللہ مان جائیے اے کریم اللہ مان جائیے اللہ اب تجھے اپنے رحم و کرم پہ بڑا ناز ہے قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے میں رحیم ہوں میں کریم ہوں اللہ تو دکھا دیجئے تو کیسے رحیم و کریم ہے اللہ رحم و کرم کا مظاہرہ فرما دیجئے کریم پروردگار ہمیں اچھی طرح نظر آ رہا ہے اگر یہ اعتکاف اسی طرح گزر گیا کہ ہمارے گناہوں کی بخشش نہ ہوئی اللہ ہم کہاں جائیں گے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے اللہ کس کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں کس کی منت سماجت کر لیں میرے اللہ معاف کر دیجئے اللہ تجھے منانے آئے ہیں اللہ مان جائیے کریم اللہ مان جائیے ناراضگی ختم فرما دیجئے میرے اللہ تو نے ہمیں فرمایا ہے وہ امل تنہر سائل کو جھڑکی نہ دو اللہ تو ہمیں حکم دیتا ہے خود عمل کیسے نہیں کرے گا اللہ ہم بھی تو تیرے در کے سوالی ہیں میرے اللہ ہمیں جھڑکی نہ دینا ہمیں دھتکار نہ دینا ہمیں ٹکرا نہ دینا امیدوں سے بڑھ کے عطا فرمانا کریم پروردگار ہمیں دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی میرے اللہ عطا فرما دیجئے تو سخی ذات ہے تجھے سخاوت سجتی ہے سخاوت کا مظاہرہ فرما دیجئے رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے خالی جولیاں بھر دیجئے میرے اللہ بہت سارے دوست احباب کی پریشانیاں ہیں کسی کے گھر میں بیمار ہیں بہت سارے احباب نے دعاؤں کے بارے میں پیغامات بھیجے ہیں دعاؤں کا کہا ہے اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما سب کی پریشانیوں کو ختم فرما سب کو سکون نصیب فرما میرے اللہ آزمائشوں سے محفوظ فرما عافیت والی زندگی نصیب فرما کریم اللہ امتحان تو اس سے لیا جاتا ہے جو پاس ہونے کا دعوی کرتا ہو ہم تو فیل ہونے کا اقرار کرتے ہیں ہم سے کیوں امتحان لیا جائے ارے آیتن پاس کر دیجئے امتحانات سے بچا لیجئے آزمائشوں سے بچا لیجئے کریم پروردگار تمام حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما اللہ ہمارے اس پیارے ملک کے حال پہ رحم فرما ملک کی سرحدات کی حفاظت فرما قوم کو وحدت نصیب فرما انتشار کو ختم فرما بد امنی کو امن میں تبدیل فرما تمام بحرانوں سے چھٹکارا نصیب فرما اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا میرے اللہ یہ ملک کفری طاقتوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے اللہ وہ اس کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں لیکن اللہ مٹھانے والوں سے زیادہ بچانے والا طاقتور ہے اپنی قوتوں کا مظاہرہ فرما دیجئے اسلام کا بول بالا کر دیجئے اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم فرما میرے اللہ عید قریب آ رہی ہے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس وقت بھی اپنے گھروں سے گھر ہیں کیمپوں میں ورخیموں میں زندگی گزار رہے ہیں کریم اللہ ان بیچاروں کی عید کیا عید ہوگی اللہ ان کو جلد از جلد اپنے گھروں تک بعزت طریقے سے واپس لوٹا دیجیے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس وقت ہسپتالوں میں ہوں گے اللہ کے ٹھیک نہ ہوئے ان کی عید ہسپتالوں میں گزر جائے گی میرے اللہ ہسپتالوں سے جلدی ان کو شفا یاب فرما دیجیے مزید ہسپتالوں کے دھکے کھانے سے بچا لیجیے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو بے گناہ اللہ جیلوں میں قید ہیں کریم پروردگار ان کو بھی جلدی چھٹکارا نصیب فرما اپنے پیاروں تک جلدی ان کو لوٹا دیجیے ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما ہماری اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما ادارے کے فیض کو عالم کے کونے کونے میں پہنچا جن اسباب کی ضرورت ہے غیبی خزانوں سے اسباب کا انتظام فرما اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما ہم پر ہمارے اپنے بڑوں کا سایہ دیر قائم دائم فرما ہمیں ان کی فیوزات سے مستفید فرما اللہ ان کو بھی ہر قسم کی شرور فتن سے معمون و محفوظ فرما اللہ ان کی بدخواہی سے محفوظ فرما دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی نصیب فرما وہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والی و اصحابی اجمعین بے کا یا ارحم الراحمین